پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے ہم نے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو ہدایت بخشی اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں